یقین رکھو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو آنا ہی آنا ہے اور تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے